وہ حیات ایک دوسرے عالم کی حیات ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک عالم کی حیات کو دوسرے عالم کی حیات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ جو شخص اس دنیاوی زندگی میں ہمارا کلام سنا کرتا تھا وہ بعد الموت بھی اس طرح سنا کرے یہ ضروری نہیں اس لیے کوئی دلیل مستقل ہونا ضروری ہے اور ظاہر ہے دلیل عقلی نہ کوئی اس بات پر قائم ہے نہ نفی پر نفی پر ہے نفی پر ہے نقلا تو اس میں الماتا وغیرہ اور یہ بھی نفی پر ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ مردہ ہے تو پھر کیسے سنتا سنتا ہے ہے اور تو پھر کیسے مردہ ہے اب صرف دلیلی نقلی رہ گئی سو اس میں قرآن اور حدیث کے متعدد نصوص ہیں بعض اموات کا یہ عام اموات کا خاص خاص حالات میں احیاء کا کلام سننے بلکہ بعض جگہ جواب دینے کا بھی ثبوت موجود ہے مگر وہ معجزہ خارق عادت چیز ہے جس پر قیاس نہیں کیا جاتا خود جواب دیتا ہے کہ جہاں جہاں مردوں کے سننے کی بات آئی ہے وہ موجزہ ہے یا کرامت ہے ان کو دلیل نہیں بنا سکتے لیکن ان سے کوئی ضابطہ کلیہ مستفاد نہیں ہوتا کہ ہر مردہ ہر شخص کا کلام ہر وقت سن سن سکتا ہے نہیں بہرحال بہت لمبی بات ہے لیکن آخر میں لکھتے ہیں اس لیے معلوم ہوا کہ اس کے سننے کے یقین کا کوئی ذریعہ نہیں بہت ساری باتیں لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ مردوں کے سننے کا یقین کا کوئی ذریعہ کہ ہم جس وقت جس میت سے جو کلام کریں گے وہ ضرور سنے گا اور ایسا عقیدہ رکھنا بے اصل اور بے بنیاد ہے جب اصل مسئلہ کی حقیقت معلوم ہو گئی تو اب مسئلہ زیر بحث یعنی دعائیں دعا میں الفاظ مذکورہ کا استعمال اسی بے اصل عقیدہ پر مبنی ہے اس لیے درست نہیں ہاں اگر کسی کا عقیدہ یہ نہ ہو بلکہ اس احتمال پر کہہ دیں کہ شاید سن لے اور دعا کریں تو فی نفسی ہی مزائقہ نہیں لیکن دوسروں کے سامنے ایسے الفاظ کا استعمال ان کے عقیدہ فاسد کرے گا اس لیے احتراز کرنا چاہیے شیخ الحدیث مولانا زکریہ مہاجر مدنی فضائل اعمال کے اندر لکھتے ہیں ان کی تحریر سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اہل تصوف یعنی پوری پیری مریدی والے سماع موتا کے قائل ہیں یہ بات ذہن میں رہے دنیا اسلام میں افتراق اور درانے ڈالنے والے یہی لوگ ہیں یہ جو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے یہ کس نے پیری مریدی والوں نے اہل تصوف نے اس پر کافی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اللہ کرے کہ ہمارے علماء اور عوام ان کتابوں کو پڑھیں جن لوگوں نے پیرے اور مریدوں پر لکھا ہے کہ قرآن اور سنت میں پیری اور مریدی کا کوئی ثبوت نہیں اور تو چھوڑو خلاصت الفتاوا میں بھی لکھا ہے من اتخذ شیخا للہدایت فہوا ظال لعدم ورود الشرع انہوں نے لکھا ہے کہ جو کسی کو مرشد بنائے اس لیے کہ وہ مجھے راہ دکھا دے ہدایت دے کہتے ہیں کہ وہ گمراہ ہے کی کیوں لعدم میں ارود اس لیے کہ اس پر کوئی شرعی دلیل قائم نہیں ہے قرآن اور سنت کے ظاہری احکام کے کو عقائد کے خلاف علم باطن کا ڈنڈورا پیٹ کر محکم عقائد اور احکام کا مقابلہ کشف و الہامات جھوٹے اور بے حقیقت خوابوں نیز اپنے اکابرین کے بے سر و پا اقوال کے ساتھ ہمیشہ انہی لوگوں نے کیا ہے اگرچہ امت کا عظیم حصہ ان کے چنگل میں پسا ہوا ہے سارے لوگ پیری مریدی کے قائل ہیں لیکن ان کی حقیقت ان کی خفیہ باطل عقائد کو جاننے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ دور پیغمبری اور دور صحابہ میں یہ مروجہ پیری مریدی کا نام و نشان نہیں تھا تاہم ان کے عقائد باطلہ کو سمجھنے کے لیے بہترین کتاب الفکر الصوفی اوپر پڑے ہوئے ہے فکر الصوفی فی صوفی کتاب و سننا عربی میں ہے اور اردو زبان میں مختصر سی کتاب تصوف کو پہچانیے یہ ضرور ذرا ملاحظہ ہو پھر پتا چلے گا کہ تصوف نے لوگوں کو کتنا تباہ کیا اور آج کل ڈیوا ریڈیو امریکہ کا ریڈیو اسٹیشن ہے اس کے اندر تصوف کا پرچار کیا جاتا ہے ہفتے میں دو دن اور سردار علی ٹکر صاحب اور زاہد خٹک صاحب ان کی پروڈیوسر ہیں اگر تصوف دین کا کام ہوتا تو امریکہ اس کی اشاعت کبھی نہ کرتا مفتی کفایت اللہ صاحب دیوبندی کفایت المفتی جن ایک صفحہ ایک سو اکانوے میں لکھتے ہیں اکثر صوفیہ سمائے موتا کے قائل ہیں لیکن علماء حنفیہ کے نزدیک ثابت نہیں یہ مفتی کفایت اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ صوفیہ لوگ سمائے موتا کی دیکھو صوفیہ کا پورا کا پورا دین مردوں کے اوپر کھڑا ہے ان کا کوئی دین ہے نہیں سوائے اس کے کہ مردوں سے مانگو اور مردوں کے سامنے مراقبے کرو اور ان کی قبروں پر گھومو اور ان سے ایسا کرو ایسا فیض ملتا ہے ایسا ف... کبھی کہتے ہیں ہم نے بیداری کے عالم رسول اللہ کو دیکھا اور میں نے فلان حدیث کے بارے میں پوچھا اس نے کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے کبھی کہتا ہے کہ میں نے کتاب لکھی اور رسول اللہ ابو بکر اور عمر عثمان و علی سب آئے اور مجھے کہا کہ تم نے بہت اچھی کتاب لکھی یہ سارے ڈنڈورے پیٹ پیٹنے والے کون ہیں صوفیاء کرام صوفیاء ایسے بے حقیقت چیزوں کے قائل اس لیے بھی ہیں کہ ان کی دین کی پوری عمارت ہی مردے اور شخصیت پرستی پر قائم ہے اہل قبور پر قائم ہے اگر ان سے قبروں کو دور کیا جائے تو تصوف میں کچھ بھی نہیں بچتا بہرحال میری بات تو چھوٹا منہ بڑی بات ہے لوگ شاید کہیں گے کہ مفتی صاحب تصوف کا انکار رہا لیکن میں پکی بات کرتا ہوں اللہ کی قسم دے کر کسی مولوی سے پوچھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کیا کہ نہیں وہ تمہیں کہے گا کہ کیا ہے پھر ان سے پوچھو کہ صحابہ کرام نے قرآن پر عمل کیا وہ کہیں گے کہ کیا ہے امام ابو حنیفہ قرآن پر عمل کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا تو قرآن میں وہ یزکی ہم آیا ہے ضرور رسول اللہ نے بھی صحابہ نے بھی اور تابعین اور امام ابو حنیفہ نے بھی وہ یوزکی ہم پر عمل کیا ہوگا ہمارا ایمان ہے لیکن انہوں نے پھر پیری اور مریدی کا مروجہ یہ شکل کیوں نہیں ڈالا وہ جس طرح وہ یوزکی ہم پر عمل کرتے تھے تم کیوں اسی طرح نہیں کرتے ہو کیا ضرورت ہے یہ نئے طریقے ایجاد کرنے کا اس کا مرید بن جاؤ پھر اس کو یوں جھک جاؤ اس کے سامنے یہ کرو اور یہ یہ قائل ہو جاؤ اس کا قائل ہو جاؤ جی ان کے سامنے فلان آتا ہے یہ غوث ہے یہ کتب ہے یہ ابدال ہے ساری جھوٹے اور من گڑت قصے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے اپنی جگہ لیکن ہے چھوٹا منہ بڑی بات لیکن اگر کوئی مائی کا لال ہے تو رسول اللہ کے زمانے میں پیری مریدی دکھا دے مائی کا لال ہے صحابہ کے زمانے میں دکھا دے تابعین کے زمانہ میں دکھا دے خلفائے راشدین لوگ خلفاء راشدین کو چار سمجھتے ہیں ہم خلفاء راشدین بارہ سمجھتے ہیں بارہ خلفاء راشدین گزرے ہیں بعض روایات سے پتہ چلتا ہے بارہ کے بارہ خلفاء راشدین کے دور میں پیری اور مریدی کا نام و نشان تک تو بتا دو چار تو بہت کم ہے بارہ میں بھی نہیں بتا سکتے ہو اب ایک چیز اتنے بعد میں جب ایجاد ہو گئی تو ہم کس طرح اس کو دین سمجھ سکتے ہیں جب تک بنو امیہ کی حکومت قائم تھی کوئی دین کے بارے میں ایک اف تک غلط نہیں کہہ سکتا تھا لیکن جب سے یہ صوفی نکل آئے انہوں نے علم باطن کا ڈنڈورا پیٹا اور علم ظاہر جو قرآن اور سنت میں تھا اس کو ہلکا سمجھا لوگوں نے کہ بھئی قرآن میں تو یہ آیا ہے مگر چونکہ ہمارے علماء کو باطن میں پتہ چلا ہے علم باطن میں یہ کام جائز ہے اور تو اور ان لوگوں نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر اپنے پیر کو کسی لڑکی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھو تو اس پر اچھا گمان کرو اس لیے کہ وہ اس کی اپنی بیوی ہوگی لیکن شیطان نے تمہیں ایسا محسوس کرایا ہوگا کہ یہ پرانے پرائی لڑکی ہے نہیں دال میں کچھ کالا ہے ایسے قصے میں انشاءاللہ نکال کر کے کتابوں سے بتاؤں گا پیری مریدی کی مروجہ حیثیت اگر قرآن اور سنت سے ان لوگوں نے ثابت کی تو میں انعام دے دوں گا بہرحال شیخ الحدیث زکریا صاحب لکھتے ہیں جو آج کل کی تبلیغی جماعت کا بہت بڑا پیر بنا ہوا ہے وہ تقریر بخاری جلد دو صفحہ تریاتر ان کی صرف فضائل امال والی کتاب نہیں ہے جو عوام پڑھتے ہیں ان کی بڑی بڑی کتابیں بھی ہیں وہ تقریر بخاری جلد دو صفحہ تریاتر پہ لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں اور چونکہ دیوبند و سہارنپور جس طرح محدثین اور فقہا ہیں اس طرح صوفیاء بھی ہیں اس لیے انہیں ہر طرح کی نبانی پڑتی ہے لہذا ان کی رائے یہ ہے کہ مردے تو ہر وقت نہیں سنتے مردے تو ہر وقت ہاں جب اللہ سنانا چاہے تو سن لیتے ہیں دیکھو یہ اللہ سنانا چاہے سن لیتے ہیں یہ بات یہ لوگ کیوں کہتے ہیں ایمان سے کہو اللہ اگر اس لکڑی کو سنانا چاہے تو سنا سکتے ہیں کہ نہیں اللہ اگر پتر کو سنانا چاہے تو سنا سکتے ہیں کہ نہیں تو یہ لوگ کیوں ہر جگہ جب یہ بات آتی ہے کہ مردے نہیں سنتے ساتھ یہ پچھو لگاتے ہیں اگر اللہ سنانا چاہے تو سنتے ہیں یہ پچھو یہ لگاتے اس لیے ہیں تاکہ عوام کے ذہنوں میں یہ نظریہ بیٹھ نہ جائے کہ مردے نہیں سنتے اور ایک شخص رہ جائے کہ بھئی اگر اللہ سنانا چاہے تو سنتے ہیں اللہ کون سا کام ہے جو وہ کرنا چاہے نہیں ہوتا کون سا کام اللہ تو ہر کچھ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن تم یہ پچھو لگاتے کیوں ہو صرف اس لیے لگاتے ہو تاکہ عوام کا عقیدہ ایسا پکا نہ بن جائے کہ مردے نہیں سنتے اب ایک بات ہے مردے دنیا میں واپس نہیں آتے آتے ہیں یہ بات پکی ہے لیکن اگر اللہ ان کو دوبارہ بھیجنا چاہے تو آتے آئے آ سکتے ہیں کہ نہیں پھر مولوی یہاں یہ پیچھو کیوں نہیں لگاتا بغیر شادی کے بچہ نہیں پیدا ہوتا لیکن اگر اللہ چاہے تو پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں یہاں یہ لوگ یہ پیچھو کیوں نہیں لگاتے کیوں نہیں کہتے ہیں کہ بغیر شادی کے بچہ نہیں ہوتا لیکن جب اللہ چاہے تو ہو جاتا ہے کیوں نہیں کہتے عجیب بغیر شادی کے بیٹا نہیں پیدا ہوتا لیکن جب اللہ چاہے تو پیدا ہو جاتا کیوں نہیں کہتے یہ صرف اور صرف یہاں کیوں لگاتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے لیکن جب اللہ سنانا چاہے تو اس لیے کہ ان کا یقینا یہ ہے کہ سنتے ہیں اگر لوگوں کو پتا چلا کہ نہیں سنتے پھر تھوڑا ہی قبروں کے پاس آئیں گے اور اتنے شکرانے دیں گے اور ان لوگوں کا پیٹ بھرے گا خاک بھرے گا پھر سارا ساری عمارت ان کی گر جائے گی اگر مردوں کا سننا ختم میں کہتا ہوں کہ تصوف سے مردوں کو ہٹا دو تصوف سے قبروں کو ہٹا دو آج کل کے مولویوں کی دین سے قبروں کو ہٹا دو تو ان کا دین بچتا ہی نہیں ان کے دین کا پورا کا پورا محل صرف قبروں کے اوپر کھڑا ہے مردوں کے اوپر کھڑا ہے جس طرح کی پچھلے زمانے کے مشرقین نے لوگوں کو قبروں اور بتوں اور اولیاء کی روحوں کا پجاری بنایا تھا اسی طرح آج کے مولوی نے اس امت محمدیہ کو اللہ سے ہٹا کر مردوں کے سامنے لاکڑا کیا ہے اللہ گواہ ہے میں یہ باتیں صرف اس لیے کہتا ہوں ورنہ میں خوب سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جب لوگ سنیں گے تو مجھ سے اور بھی نفرت کریں گے میرے پیچھے گالیاں دیں گی لیکن میں کہتا ہوں کہ میں رسول اللہ کا وارث ہوں رسول اللہ نے دین سنانے پر گالیاں سنی ہیں میں اسی کا وارث ہوں رسول اللہ نے دین پر چندے نہیں مانگے جیسے پہلے دن اس نے کہا کولو الا اللہ سب سے پہلی گالی اپنی چھچا نے دی رسول اللہ کا وارث صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو دین کی وجہ سے لوگوں کی لڑائیاں اور نفرتیں مول لیں جو دین کی وجہ سے معزز بنتا ہے وہ قرآن کو ذلیل کرتا ہے وہ دین کو بھی عزت کرتا ہے اس لیے ذلیل بنتا ہے نہ اس معزز بنتا ہے ورنہ قرآن اور دین کو ذلیل کیے بغیر آدمی معزز نہیں بن سکتا کسی کیوں کہ کرام سے بڑے لوگ کوئی نہیں تھے لیکن انہوں نے جب بھی دین بیان کیا ہے تو وہ معزز بن گئے ہیں نہیں ان پر گالیاں برسی ہیں پتھر برسے ہیں تو اگر انبیاء کا وارث ہے تو پتھر برسواؤ اپنے اوپر میں کہتا ہوں ان باتوں سے اگرچہ سارے دنیا مجھ سے متنفر ہو جائے ہو جائے اس لیے کہ میں رسول اللہ کا وارث ہوں میں نفرتیں مول لیتا ہوں چندے نہیں لیتا اللہ اکبر یہ لوگ جو یہ آخر میں پچھو لگاتے ہیں کہ جب اللہ سنانا چاہے تو سنا, سن سکتے ہیں یہ صرف گنجائش نکالنے کے لیے یہ پچھو لگاتے ہیں اللہ ان کی نیتوں کو جانتا ہے اور ہم ان کے حالات سے کچھ تھوڑے بہت واقف ہیں اللہ اکبر یہی شیخ الحدیث زکریہ صاحب کتب فضائل پر اشکالات اور ان کے جوابات صفحہ نمبر ایک سو ننانوے پہ لکھتے ہیں چونکہ انہوں نے جب کتابیں لکھی یہ بے سر و پاک کہانیاں انہوں نے جب لکھنا شروع کیا تو لوگوں نے اس پر اعتراضات کیے پھر اس نے ان کے جوابات دیے ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے اصل تو یہی ہے کہ اموات کا مستقل سننا ثابت نہیں لا تسمع الموتا ولا تسمع سمت دعا یہ آیت قرآنی اس بارے میں نص ہیں اسی وجہ سے مشائق قبور پر جا کر ان کو مخاطب کر کے ان سے طلب کرنا جائز ناجائز کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس لیے علماء نے یہی لکھا ہے کہ کسی قبر پر جا کر اس کو مخاطب مت کرو کیونکہ ناجائز ہے اس کے علاوہ اگر کسی جگہ کوئی خاص واقعہ سننے کا ثبوت مل جائے تو وہ خرق عادت اور کرامت پر محمول ہوگا جس کو حجت یا سب جگہ جاری نہیں کیا جائے گا دیکھو یہاں شیخ الحدیث صاحب نے کتنی اچھی بات لکھی فرمایا کہ اصل یہی ہے کہ مردہ سننے والوں نہ مردہ زندہ لوگوں کی باتیں نہیں سنتا اگر کہیں کہیں روایات میں آیا ہے تو وہ معجزہ اور کرامت ہے جس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں احسن الفتاوہ جل چار صفحہ نمبر دو سو دو اور ایک اور نسخہ ہے جلد چار صفحہ ایک سو چورانوے پر وہ لکھتے ہیں <clears throat> سیاح کی روایات میں صرف السلام علیکم کہنے کا حکم ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ مردہ اگرچہ نہ سنتا ہے اور نہ ہی جواب دے سکتا ہے مردہ نہ سنتا ہے اور نہ ہی جواب دے سکتا ہے مگر قبروں پر یہ الفاظ محض کے لیے عبرت ہونے کی وجہ سے مشروع ہیں کہتے ہیں کہ جو لوگ سلام کرتے ہیں قبروں پر السلام علیکم یا اہل کہتے ہیں یہ سننے کی نیت سے نہیں یہ صرف عبرت کی نیت سے ہیں اور دیگر فکا نے اس کا جواب یہ لکھا ہے آ رہی ہیں آگے جوابات دیگر فکاہ نے لکھا ہے کہ یہ سلام دعا ہے سلام تہیا نہیں یعنی یہ السلام علیکم یا اہل القبور کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ سلام تحیہ ہے وہ تمہیں وعلیکم سلام کہے السلام علیکم کا معنی یہاں یہ ہے کہ اللہ تم لوگوں کو عذاب قبر سے سلامت رکھے یہ دعا ہے اور مفتی رشید احمد صاحب کہتے ہیں کہ مردہ نہ سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے مگر عبرت کے لیے ایسا ہے مولانا منظور احمد نعمانی لکھتے ہیں ستہ ضروریہ صفحہ چھتیس پر مولانا منظور احمد نعمانی نہ پنچ پیری ہے نہ وہابی ہے یہ لوگ ان کے نام پہ بھی ووٹ لیتے ہیں اور چندے کرتے ہیں لیکن ان کی بات بھی نہیں مانتے وہ لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ سمائے موتا کے منکر ہیں ہمارے اکابر علماء امام آزم اور جمہور کی طرح ام المومنین عائشہ صدیقہ کے مسلک کو راجہ اور قوی سمجھتے ہیں دیکھو انہوں نے امام ابو حنیفہ کو بھی سننے کا منکر قرار دیا کہ وہ بھی مردوں کے سننے کا قائل نہیں اور اپنے اکابر علماء دیوبند اور جمہور علماء کو بھی عائشہ صدیقہ کے طرح سننے کا قائل نہیں ٹھہرایا کہا سب منکر ہیں آج کل کے اہل بدت بھی آبا آج کل کے اہل بدت بھی باوجود ادعائے حنفیت چون کے سمائے موتا کے قائل ہیں اس لیے انہوں نے یہ بھی ایک شخصانہ نکالا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور مشائق حنفیہ بھی سما کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ جو لوگ بریلوی ہیں یا مشرق ہیں وہ لوگ خود کو ہنفی بھی کہلاتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے سمائے موتا کا قول کیا ہے کہ مردے سنتے ہیں اور پھر جب انہوں نے غلط عقیدہ گڑا تو لوگوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہو وہ تو وہ تو مردوں کے سننے کا خیال نہیں ہے تو ان لوگوں نے جھوٹ کا شخصانہ بنایا کہ امام ابو حنیفہ بھی قائل تھا اس لیے انہوں نے یہ بھی ایک شخصانہ نکالا کہ امام ابو حنیفہ اور مشائق بھی سما کے قائل ہیں یہ ان کی سریح جہالت ہے یا زوری ہے منہ زوری ہے ورنہ کتب حنفیہ اس کی تصریحات سے پر ہیں استاد الفقہ شاہ محمد اسحاق دہلوی مسائل میں صفحہ چھتیس سوال کے جواب میں ارقام فرماتے ہیں کہ نزد اکثر حنفیہ سماع موتا ثابت نیس صفحہ پچاس یہ علماء کا نعمانی صاحب کے بیان سے چار چیزیں ثابت ہوتی ہیں نمبر ایک منظور نعمانی کے بیان سے ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ امام ابو حنیفہ سماع موتا کے منکر ہیں نمبر دو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اکابر دیوبند بھی اسی مسلک کو راجہ اور قوی سمجھتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے تیسری بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ جمہور علماء امت بھی انکار سما کو راجہ اور قوی سمجھتے ہیں چوتھی بات اکثر مشائق حنفیہ کی نزدیک بھی سماع موتا ثابت نہیں اب یہ چار باتیں ان کی چھوٹی سی عبارت سے معلوم ہو گئی مگر اس کے باوجود پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہوا مولانا ابراہیم دہلوی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دیوبند میں کشف مغالطات در مسئلہ سماع اموات یہ تقریباً دو سو سے زائد صفحات پر مشتمل کتاب ہے اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے اور تمام مغالطات اور شبہات کا شافی جواب بھی لکھا اور اسی کتاب میں مفتی رشید احمد گنگوہی کا وہ مشہور فتویٰ بھی نقل فرمایا جس میں انہوں نے عدم سمائے اموات کو امام ابو حنیفہ کا مسلک ٹھہرا کر راج قرار دیا ہے جو لطائف رشیدیہ صفحہ گیارہ اور بارہ سے میں نے بھی پیش کیا شروع میں اور اس فتویٰ پر ہر وقت کے تمام اکابر کے دستخط ثبت ہیں یہ کتاب پہلی مرتبہ تیرہ سو تیس ہجری میں ہلالی پریس دلی میں تباہ ہوئی اس کتاب پر تقریباً پینتالیس علماء نے تصدیقات کی لکھی ہیں ان میں مشہور علماء یہ ہے امام العلماء مولانا ظفر احمد تھانوی مبلغ اسلام مولانا سہارن پوری جو تبلیغی جماعت کا بانی ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی سلطان المحدثین علامہ محمد انور شاہ کشمیری سلطان المناظرین مولانا خلیل احمد سہارن پوری مفتی اعظم دیوبند مفتی عزیز الرحمان دیوبندی استاد علماء مولانا محمد میاں صاحب مدرس مدرسہ حسینیہ دلی استاد العلماء مولانا ماجد علی استاد العلماء مولانا آئے عنایت الہی محتمم مظاہر العلوم سہارنپور بقیت السلف مولانا سید احمد حسن امروہی خلیفہ خطیب دیوبند مولانا احمد سعید دہلوی دیوبندی اور سلطان الاولیاء سرتاج و محدثین مولانا محمود حسن دیوبندی یہ تیرہ علماء سر فہرست ہیں ان تیرہ علماء نے اس کی تصدیق کی اور اس پوری کتاب کے اندر صرف علماء دیوبند یہ مسئلہ چڑھا ہے کہ مردے اور جتنے شبہات ہیں سب کے جوابات دیے ہیں دو سو صفحات یا اس سے بھی زائد صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے مولانا احمد سعید دہلوی دیوبندی کشف الرحمان جن دو صفحہ اٹھاون پر لکھتے ہیں مردے میں سننے کی صلاحیت نہیں تقریباً یہ اٹھارہ علماء کے بے شمار حوالے میں نے دے دیے اور سب سے بڑا عالم موجودہ دور کا جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی ان کی فتوا ہے یہ فتوا ہے عثمانیہ ایک صفحہ نمبر باسٹھ پہ وہ لکھتے ہیں جواب نمبر پانچ میں وہ لکھتے ہیں اصل یہ ہے کہ مردوں میں موت کے بعد سننے کی طاقت نہیں ہے جیسا کہ قرآن کریم میں تصریح ہے فین نکالا تو اس میں اور موٹا وہ فتح عثمانی جلد ایک صفحہ بہاسٹھ پر جواب نمبر پانچ میں لکھتے ہیں کہ مردوں میں موت کے بعد سننے کی طاقت اور پھر لکھتے ہیں کہ قرآن میں اس کی تصریح ہے ان نقلا تسم الموتا اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں ان تسم الموتا سے تو یہ بات ثابت نہیں ہوتی عائشہ کہتی ہے کہ ثابت ہوتی ہے تمام فقائے انام کہتے ہیں کہ ثابت ہوتی ہے علماء دیوبند کہتے ہیں کہ ثابت ہوتی ہے مفتی تقی عثمانی کہتے ہیں کہ ثابت ہوتی ہے اور یہ چندہ مانگنے والے کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہوتی پتہ نہیں کس چیز سے ثابت ہوگی اور اسی فتح عثمانی کے صفحہ تریسٹھ پر لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے صحیح قول کے مطابق وہی ہے جو نمبر پانچ میں لکھی گئی کون سی پانچ میں کیا تھا کہ مردوں میں سننے کی طرح ہی صلاحیت نہیں ہے اور اس جواب پر مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی تصحیح کی ہے یعنی یہ مفتی تقی صاحب نے یہ فتویٰ ان کی زندگی میں لکھا تھا کب لکھا تھا تریس محرم تیرہ سو اٹھاسی ہجری میں فتویٰ نمبر ہے انچا ایک سو انچاس انیس الف مفتی مفتی شفی صاحب اس وقت زندہ تھے تو باپ اور بیٹی کا مجموعہ فتوا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ مردے میں موت کے بعد سننے کی صلاحیت اور یہ بھی لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے بھی یہی ہے کہ وہ نہیں پتہ نہیں ان لوگوں کو کہاں سے وہی ہوتی ہے کہ سنتے ہیں کہتے ہیں اللہ سناتا ہے تو سن لیتے ہیں <laughs> یہ پچی گنج پچو گنجائش نکالنے کے لیے لگاتے ہیں جس طرح کی کوئی کہے نا کوئی کہے کہ ماں ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے لیکن اگر اللہ جائز کر دے تو جائز ہے سمجھ رہے ہو ہاں۔ اگر کوئی کہے کہ ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے لیکن اگر اللہ جائز کر دے تو اس میں کوئی شک ہے لیکن یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں ہے صرف اس لیے یہ ضرورت ہے کہ تم گنجائش نکالتے ہو لوگوں کو پھسلاتے ہو لوگوں کو برانگیختہ کرتے ہو کہ والدہ کے ساتھ ماں کے ساتھ نکاح کرو ممکن ہے اللہ جائز قرار دے غلط بات کی طرف لوگوں کو دکھیلنا اسی کو کہا جاتا ہے یہی دھوکہ ہے کہ اچھی بات اور بری نیت بات تو بہت اچھی کہہ دیتے ہیں کہ جب اللہ چاہے تو سنا دیتے ہیں لیکن نیت اس بات میں ان کی خالص نہیں ہے اللہ کرے کہ نیت ان کی اچھی ہو جائے شیخ عبدالحق محدث دہلوی بیسواں نمبر ہے مدار النبوت میں لکھتے ہیں مدار النبوت جلد دو صفحہ نمبر ایک سو بیس و شیخ ابن حمام در شرح ہدایہ گفتہ کہ اکثر مشائق برآن کی میت کی میت نمشن کہتے ہیں کہ ابن حمام نے شرح ہدایہ فت القدیر میں فرمایا ہے کہ اکثر امام ابو حنیفہ کے مسلک کے علماء کا مسلک یہ ہے کہ مردہ نہیں سنتا یہاں تک تقریباً میں نے قرآن کی نو آیتیں اور بے شمار مفسرین کے حوالہ جات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اس پر عائشہ صدیقہ سے لے کر تمام صحابہ کا عقیدہ اور اس کے بعد علماء امت میں سے بڑی جماعت جماعت علماء دیوبند کے حوالے اور جماعت علماء حنفیت کے حوالے یہاں تک ختم ہوئے آگے انشاءاللہ کل کے درس میں محققین امت کے حوالے نقل کریں گے اگر اللہ نے چاہا اب یہیں پر بس کرتے ہیں واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین